حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفن مہنگا نہیں ہونا چاہیے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کفن مہنگا مت بنایا کرو بلا شبہ یہ بہت جلد چھین لیا جاتا ہے سننے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوون